حماد بن زید نے بیان کیا ان سے کثیر نے ان سے عطا نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو مشکیزوں کے منہ کو باندھ لیا کرو دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو کیونکہ موزی چوہا بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے ابن جریج اور حبیب نے بھی اس کو عطا سے روایت کیا اس میں جنات کے بدل شیاطین مذکور ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو سولہ